السلام علیکم students this is doctor Asir Ajmal with lecture number 21 of forensic psychology we have been discussing the Islamic perspective and today we going to conclude with the different aspects of the Islamic perspective but let's have a quick recap we studied in the previous lecture we took as a point of departure the model presented by Imam Ghazali رحمۃ اللہ علیہ we talk about his view of man soul as derived from Quran نام غزالی پر دامن سول پرسنالٹیز فورس ان اور اینیملسٹک انجیلک یعنی ملکیا اور ملکیا سے کیا مراد ہے یہ وہ اچھی خصوصیات ہیں یہ وہ فورسز ہیں جو آپ کو اچھائی کی طرف لے جاتی ہیں جو آپ کو تزکیہ نفس کی طرف لے جاتی ہیں جو آپ کو عبادت کی طرف لے جاتی ہیں جو آپ کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہیں جبکہ اینیملسٹک فورسز جو ہیں وہ آپ کو ایک جانور کی طرح زندہ رہنے پہ مجبور کرتے ہیں سو اینیملسٹک فورسز میں بھی دو مین فورسز کا انہوں نے نام لیا ایک شہوات یعنی جسے ہم لسٹ کہتے ہیں اور دوسری غضب یعنی جسے ہم اینگر کہتے ہیں تو پلیزر پرنسپل اور death principle aggressive principle violent principle ان دو قسم کی قوتوں میں انہوں نے اینیملسٹک فورسز کو بھی ڈیوائڈ کر دیا then we talk about how this our soul constantly engages in a dialogue what much oh a dialogue it is a monologue یہ اپنے آپ سے ہی ایک طرح کانسٹنٹلی باتیں کرتے رہنا کہ میں عظیم ہوں لوگ میری عزت کرتے ہیں میں بہت بڑی چیز ہوں اگر فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں وغیرہ وغیرہ نفس جو ہے ہر وقت انسان کو گفتگو میں مبتلا رکھتا ہے اور اس کی بھی مختلف اقسام بتائی گئی ایک وہ قسم جو کہ خیال آئے اور پھر چلا جائے جسے حجز کہا گیا پھر خاطر وہ تھاٹ ہے جو کچھ دیر کے لیے رہتی ہے لیکن حدیث و نفس جو ہے وہ اگر پرسسٹنٹ ہو جائے تو بعض اوقات ہم کی شکل لے لیتی ہے جو جسے ہم پری آکوپیشن کہہ سکتے ہیں انگلش میں اور دوسری جو زیادہ خطرناک شکل ہے وہ عزم کی ہے اگر کسی برے کام کا ارادہ نفس کر لے اپنی اس گفتگو کے نتیجے میں اپنے آپ so that was essentially how the soul works these are the dynamics of the soul we can call it the psycho dynamic model of Islam But then Ghazali made another very unique contribution. And that contribution is in the realm of mental illness. So Imam Ghazali نے بہت سی جو شکلیں ہیں بتائی ہمیں نفسی بیماریوں کی اور ان نفسی بیماریوں میں سب سے پہلے انہوں نے اس نفسی بیماری کا ذکر کیا جو ہمارے فیزیولوجیکل بیسس سے آتی ہے جو ہمارے اینیمل نیچر سے آتی ہے شہوا جیسے ہم نے شہوانی قوت کا یا اینیملسٹک فورسز میں لسٹ کی بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ بھی دو قسم کی ہوتی ہے اس میں ایک تو بھوک کی زیادتی اور کھانے پینے کی تما اور لالچ ہوتی ہے اور دوسری طرف جنسی خواہشات کی زیادتی جو ہے وہ بھی ایک بیماری ہے دین ہی لک ان انسٹ کے جو بہت زیادہ گفتگو ہے وہ بھی بہت سی بیماریوں کا پیش خیمہ بنتی ہے اور انسان کو مبتلا کرتی ہے پریشانی میں اور تکلیف میں then he talked about hostility hostility expresses itself in anger jealousy and envy یعنی جو بغض ہے وہ غصے کی شکل میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے کینے کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور حسد کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور حسد ان میں سب سے زیادہ ٹربل سم بیماری ہے کہ اس میں انسان خود کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے پھر بال کی تما یہ لو آف دس ورلڈ جس میں بخل بھی آتا ہے اور لالچ بھی آتی ہے ہرس بھی آتی ہے تما بھی آتی ہے تو بخل کیا ہے کنجوسی ہے اس حد تک کنجوسی ہے کہ جناب دوسرے انسان کو ہمسائے کو کسی اور مسلمان کو کسی اور انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور ہم اسے نہیں دیتے اور گریڈ کیا ہے تما کیا ہے وہ ہمیں ایک ایسی فورس ہے جو ہر وقت موٹیویٹ کرتی رہتی ہے کہ جناب کہیں نہ کہیں سے مزید مال کمایا جائے اب رزق ہلال کی جستجو جو ہے وہ تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن تما وہ ہوتی ہے کہ انسان بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے اور صرف اور صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے چکر میں رہتا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھی ہمیں علیحدہ کرتی ہے اس سے دور لے جاتی ہے اور بعض اوقات انسان جو ہے وہ دوسروں کو نقصان پہنچا کر بھی پیسہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو تما جو ہے وہ بھی اسی طرح بہت سی برائیوں کا پیش خیمہ ہے لیکن جو بنیادی بات ہے کہ وہ آپ کی شخصیت میں ایک اضطراب پیدا کر دیتی ہے اسی طرح پھر love of honour and fame ہے love of honour and fame میں کیا ہوتا ہے کہ جناب آپ love of power and fame sorry کہ اس میں آپ چاہتے ہیں کانسٹینٹلی کہ قوت حاصل کریں طاقت حاصل کریں دنیاوی uh, جو ہے انفلوئنس وہ چاہیں اور شہرت کی خواہش فیم کی خواہش اور اس کے لیے بھی انسان بہت بہت ظلم کرتا ہے بہت زیادتیاں کرتا ہے اور اپنے آپ کو مقبول بنانے کی خواہش جو ہے وہ انسان کے لیے ایک بہت لیتھل ٹریپ بن جاتی ہے کیوں کہ اس میں پھر انسان جو ہے وہ بہت سی اچھائیوں سے محروم ہو جاتا ہے وہ چیزیں اچھی چیزیں اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی درکار ہے وہ اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ اپنے نفس کے تزکیہ جاتا ہے بلکہ وہ اچھی چیزیں بھی غلط نیت سے کر رہا ہوتا تو اس میں بھی انسان جو ہے وہ کانسٹینٹلی اپنے آپ کو تکلیف سے دوچار کرتا دین looked a trap for the saint. He looked at the trap for the pious man. کہ دیکھیں یہاں تک تو بات ہو رہی تھی ان لوگوں کی جو کہ عام انسان ہیں اور ان میں جب یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ نفس کے چکر میں آ جاتے ہیں اب ان لوگوں کی بھی بات ہو کہ جو اپنے نفس پہ قابو پانا تو شروع کر دیتے ہیں کچھ عبادات بھی کرتے ہیں وظائف بھی کرتے ہیں لیکن ان کے لیے جو ٹریپ ہے وہ ریا کا ٹریپ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں سورہ کے مطابق تو دکھاوا کرنا جو ہے وہ کیا ہے کہ اب عبادت جو ہے یا اچھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ دوسرے انسانوں کو دکھانے کے لیے ہو رہی ہوتی اور اس کا تعلق جو ہے وہ اسی love of power and love of fame سے ہے شہرت کی خواہش سے ریا کا بھی تعلق ہے لیکن ریا جو ہے اس کا حملہ عام طور پہ ایسے انسان پہ ہوتا ہے جو کہ نفس کی بہتری کے لیے شروع میں کام کرتا ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے یہ شیطانی اربا ہے کہ اس میں ریا پیدا کر دی جائے اس میں نمود و نمائش کی خواہش پیدا کر دی جائے اس میں یہ خواہش پیدا کر دی جائے کہ دوسرے انسانوں کے سامنے میں اچھا نظر آؤں اب اس میں اللہ تعالی سے دوری جو ہے وہ ایک اور بہانے سے آ جاتی ہے انسان میں اور اس کی وجہ سے وہ پھر مضطرب رہنے لگتا ہے پرائڈ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جیسے جیسے انسان اپنے نفس کی مختلف چیزوں پہ قابو پانا شروع کرتا ہے اور بہتر ہوتا جاتا ہے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے اسی طرح اس کے چیلنجز بھی بڑھتے جاتے ہیں اس کی بیماریاں بھی ذہنی بیماریاں بھی ایک اور شکل اختیار کر لیتی تو ریا اور حب جاہ کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہے اور جس سے اگلے درجے کی بیماری ہے وہ ہے تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا جاننا اب اپنے آپ کو بڑا جاننا جو ہے وہ کیا کیا اس سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ تکبر کی وجہ سے ابلیس کو معذول کر دیا گیا ابلیس کو اس کے اس درجے سے ہٹا دیا گیا جو اس نے بہت عبادت اور ریاضت سے حاصل کیا تو آئیے تکبر کے بارے میں مزید بات چیت کرتے ہیں تکبر جو ہے اس کی بھی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں بہت سی سب کیٹیگریز ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایک شخص نے بہت عبادات کی بہت ریاضتیں کی بہت وظائف پڑھے اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جناب میں تو جنتی ہوں اب اس میں ابھی وہ دوسروں سے موازنہ نہیں کر رہا صرف اپنے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دینا کہ جناب میں نے تو جنت پالی ہے میں نے تو عبادات کافی کر لی ہیں تو میں ایک بہت عظیم انسان بن چکا تو یہ تکبر کی ایک شکل تکبر کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے سے ادنا جانے اب یہ اس کی ایک مینیفیسٹیشن ہے ایک اظہار ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا بعض لوگ ہوتے ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ جو ظاہر آجزی کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میں تو حقیر سا ایک کیڑا ہوں میں تو لیکن اگر آپ اس کا حضرت اشرف علی تھانوی نے ایک بہت اچھا ٹیسٹ بتایا تھا انہوں نے کہا جناب آپ کے سامنے کوئی شخص ایسی باتیں کر رہا ہو کہ جناب میں تو حقیر سا انسان ہوں تو آپ کو چاہیے کہ کہیں ہاں بالکل تم حقیر ہی ہو تو پھر دیکھیں اگر تو وہ غصے میں آ جاتا ہے یا برا منایا جاتا ہے تو پھر وہ اس بات کو یقین نہیں کر رہا تھا وہ بھی ایک خواہش تھی کہ آپ اسے بڑا کہیں آپ کہیں نہیں جناب آپ تو بہت عظیم انسان ہیں آپ سے کیڑے نہیں ہیں ہر کس تو یہ بھی ایک تکبر کی شکل ہے جس میں انسان ظاہراً تو عاجزی کا اظہار کرتا ہے لیکن اصل میں وہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کا نفس جو ہے اس تعریف سے خوش ہو کے اپنی تکبیر کرتا ہے اور تکبر جو ہے وہ شرک کی ایک ادنا شکل ہے یعنی اگر تکبر بہت زیادہ ہو جائے تو پھر وہ شرک میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے کیوں کہ تکبر جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں متکبر نام بھی ہے یعنی صرف اللہ ہی ہے جو جس کی تکبیر کی جا سکتی ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا تو جب انسان تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس چیز میں خود کو اللہ تعالی کا شریک بنا لیتا ہے ناؤز باللہ تو یہ چیز یہاں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ جو بیماری ہے تکبر کی بیماری یہ عام انسان پہ حملہ نہیں کرتی عام انسان پہ اس لیے حملہ نہیں کرتی ہے کہ وہ تو شروع کے ہی چند جو فزیولوجیکل قسم کی ڈیزیز ہیں ان میں مبتلا ہوتا ہے جن میں ہنگر اینڈ لسٹ ہو گئی آئیڈل ٹاک ہو گئی جن میں اینگر ہاسٹیلٹی اور حسد ہو گیا لیکن وہ ایک شخص جو ایک مرتبے پہ پہنچ چکا ہے اس پہ جب شیطان حملہ آور ہوتا ہے تو اس پہ تکبر پیدا کرتا ہے تو یعنی جس کا تعلق ریا سے بھی ہے اور منافقت سے بھی ہے نفاق سے بھی تو شخصیت میں اپنے اندر ایک جو بہت جسے کہتے ہیں نا تکلیف دہ امر پیدا ہوتا ہے کہ نفس یہ سمجھتا ہے کہ اب اس نے اپنی تکمیل کر لی ہے اپنا تزکیہ کر لیا ہے اب وہ عظیم ترین چیز بن چکا ہے اب اسے مزید آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہی تکبر جو ابلیس نے کیا اچھا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تکبر جو ہے یہ اسپرچل لوگوں کو ہی یہ تکبر جو ہے اپنی لوئر فارم میں ہمیں عام انسان میں ملتا ہے اچھا اور پھر یہ تکبر جو ہے انسان کو انہی برائیوں کی طرف لے جاتا ہے جن سے پہلے وہ شاید جان چھوڑا چکا پھر اس میں تما بھی پیدا ہوتی ہے اس میں بخل بھی آ جاتا ہے اس میں حسد اور کینہ بھی شروع ہو جاتا ہے تو دیکھیے کہ ایک طرف تکبر جو ہے وہ ہے تو اس شخص کی ڈیزیز اس شخص کا ڈس آڈر جس نے آلریڈی کوئی رتبہ پا لیا ہے اپنے عمل کی وجہ سے لیکن ایک دفعہ یہ ڈیزیز شروع ہو جائے تو پھر اسے انہیں چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی طرف لے جاتی ہے جس میں ایک عام انسان بھی مبتلا ہوتا ہے so that I think is a very important point to understand کہ تکبر بہت سی شکلوں میں اپنا اظہار کرتا ہے اور بعض اوقات تو ایسے طریقے سے کرتا ہے کہ انسان کو پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ تکبر کا مرتکب بھی ہو رہا تو یہ جو دوسروں کے تعریف کرنے سے ایک خوشی ملتی ہے وہ تو ایک قدرتی امر ہے لیکن اسے ہر وقت حاصل کرنے کی خواہش کے میں کام کرتے رہنا حب جاہ حب مال حب طاقت یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس تکبر کے کمپلیکس میں شامل ہو جاتی تو it is a disease in terms of the soul and it ends it negates many good deeds almost all the good deeds of a human being so تکبر کے خلاف بہت زیادہ بات کی گئی اب جیسے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو کے دعا مانگ رہے تھے تو ایک صحابی نے قریب ہو کے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا تو اس پہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا مانگو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ یہی اسلام ہے ہر وقت استغفار کرتے رہنا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا تو آپ یہ سوچیں کہ رحمت اللہ العالمین اور جسے ہم کہتے ہیں کہ تمام نبیوں کے سردار تمام انسانوں سے زیادہ مکمل ترین انسان اگر اللہ تعالی کے آگے آجزی میں ان کی یہ انتہا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے ہیں تو پھر تکبر کسی بھی اور انسان کے لیے چے معنی دار کیا اس کا اس کی سینس بنتی ہے یا اس کی لاجک ہے تو یہ ایک بیماری ہے اور پھر ان میجر سیون ڈسڈرز کے علاوہ یہ سات جو نفسانی بیماریاں ہیں نفسی بیماریاں ہیں ان کی جو روٹ ہے کسی نہ کسی فارم وہ ہے جہالت it is the sin of all sins دیکھیں یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ ان سات بیماریوں میں سے کوئی بھی ہو تو اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ دوسری بیماریاں بھی ساتھ پیدا کر دیتی اگر لسٹ ہے تو لسٹ کے ساتھ ساتھ گوسپ اور آئیڈل ٹاک کی عادت بھی پڑتی اس کے ساتھ اینگر کی عادت بھی پڑتی اس کے ساتھ بخل یا تما کی عادت بھی پڑ سکتی ہے تو اس طرح تو کوئی بھی بیماری دوسری بیماریوں کی طرف لے جا سکتی ہے لیکن جہالت ایک ایسی بیماری ہے جو ان سب بیماریوں کو پیدا کر سکتی ہے اور وہ کسی بھی لیول پہ پیدا کر سکتی ہے جہالت کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے چند کتابیں پڑھ جہالت جو ہے it's a state of mind in which one refuses to learn new things, in which one refuses to accept good advice, in which one refuses to progress اور ہر وقت اپنے آپ کو جیسا ہے اسی کو جسٹیفائی کرتا رہے اگر وہ رشوت لیتا ہے تو اس کو جسٹیفائی کرتا رہے اگر وہ کرپٹ ہے تو اسی کو جسٹیفائی کرتا رہے اگر وہ غلط طریقوں سے آگے بڑھ رہا ہے تو اسی کو جسٹیفائی کرتا رہے جہالت جو ہے چونکہ علم کا الٹ الٹ ہے اس کا متضاد ہے علم کی ضد ہے اور علم جو ہے وہ ہمیں ان ساری چیزوں سے ان ساری بیماریوں سے نجات دے سکتا ہے نکال سکتا ہے کم از کم مدد کر سکتا ہے لیکن اگر جہالت ہے تو پھر ان بیماریوں سے بچنے کی کوئی صورت اس لیے نہیں ہے کہ انسان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے ایسے انسان کو تو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ ایک بہت ہی مہلک بیماری میں پھنسا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ان سات اور بیماریوں میں پھنسا ہوا ہے اور ان کا شکار ہے اور اس سے نکلنے کی اسے کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی تو مایوسی شرک ریا تکبر ہرس بخل یہ ساری چیزیں حسد کینا یہ سب جہالت اگر آپ سوچیں اس بارے میں تو تو کیا جہالت ایسی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں پیدا ہو سکتی تو بات تو یہ ہے کہ ہاں جی علم تو اس کا ایک پارشل علاج ضرور ہے اس بیماری کا لیکن امام غزالی کی ایک اور بہت بڑی کانٹریبیوشن جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ ان بیماریوں کا علاج بھی وہ تجویز فرماتے ہیں اور اس علاج کے طریقے بھی وہ اسلامک پرسپیکٹو کے اندر رہتے ہوئے اسلامک ماڈل کے اندر رہتے ہوئے تجویز کرتے let's have a look at the treatment suggested by Imam تو ٹریٹمنٹ کا جو پہلا جو مرحلہ ہے سب سے بنیادی مرحلہ سب سے ابتدائی مرحلہ وہ ہے توبہ توبہ استغفار ہم مختلف الفاظ اس میں استعمال کرتے توبہ کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوٹ کے آنا واپس رجوع کرنا کس کی طرف اللہ تعالی کی طرف یعنی آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کوئی گناہ ہوا ہے اور آپ کے ذہن میں احساس گناہ ہے تو توبہ جو ہے وہ اس کا حل ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان یہاں پہ میں پیورلی سائیکولوجیکل اینگل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک انسان ہے وہ پریشان ہے ایک انسان ہے وہ تکلیف میں ہے ذہنی اذیت میں ہے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا اور کون سا انسان ہے کون سا ایسا عام انسان ہے یہاں پہ انبیاء اور اولیاء کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ ہم جیسے عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے کون سا ایسا انسان ہے جس سے گناہ سرزد ہے اور اگر وہ مسلمان ہے یا کسی اور مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے تو نیک انسان ہے تو توبہ پہلا مرحلہ ہے توبہ پہلا اسٹیپ ہے اور اس کے بارے میں جو ہے بہت سی حدیث موجود ہیں لیکن ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کو توبہ کرنے والا شخص بہت محبوب ہے اور اس حد تک توبہ کی اہمیت ہے کہ ایک طرف وہ شخص جس نے ساری زندگی کوئی گناہ نہ کیا ہو اور دوسری طرف وہ شخص جس نے سو گنا کیے ہوں لیکن ہر گنا کے بعد توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا زیادہ نہ دے اب یہ دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے اگر آپ سوچیں اس پہ کہ ایک طرف تو وہ انسان ہے جو کوئی برا عمل کر ہی نہیں رہا لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ٹریپس کتنے ہیں اس کے ساتھ تکبر کا ٹریپ ہے اس کے ساتھ ریا کا ٹریپ ہے اور وہ پھر نہ گنا کرتے ہوئے بھی گنا کی طرف جا سکتا ہے لیکن جس نے جس سے گنا سرزد ہوئے کیونکہ وہ انسان ہے غلطی کا پتلا ہے تو وہ طواب اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رحمان اور رحیم جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے ان کو جوش میں لے کے آتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتا ہے اور معافی مانگتا ہے اور استغفار کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات کو دیکھ لیں کہ پاک ذات ہے معصوم ذات ہے لیکن توبہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ جب تک میں سو دفعہ استغفار نہیں کر لیتا صبح اٹھنے کے بعد تب تک غفلت کا پردہ مجھ پہ پڑ جاتا تو یہ اگر جیسے کہتے ہیں تمام انبیاء کے سردار یہ بات کر رہے ہیں تو انسان کو عام انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کے نفس کے نیچر میں یہ ثقالت ایک تصافت موجود ہے جو اس پہ غفلت کا پردہ ڈال دیتی ہے یہ انسان ہونے کے ناطے یہ چیز ہے اور استغفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو دفعہ استغفار صبح اٹھنے کے بعد کم از کم ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کر لیا کر اب استغفار جو ہے توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع جو ہے گناہ کے احساس کے بعد صرف اس گناہ کے احساس میں مبتلا رہنا ہی نہیں بلکہ اس سے ایک اسٹیپ آگے لینا ہے اور اس گناہ کو صاف کر دینا تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو ہر وقت اپنے گناہوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی گناہ ہے اب ہو گیا اب اسے چھوڑیں اب آگے چلیں توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پریشانی وہ اضطراب استخر اللہ کہنے سے کہ اس فارمولا میں جیسے یہ فارمولاز ہیں اسپرچل ٹریٹمنٹ کے تو استخر اللہ جو فارمولا ہے اس میں ایک طرف تو معافی مانگی جا رہی ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اس فارمولے میں اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا احساس بھی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی جوش دیا جا رہا ہے اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ بھی کوئی نادانی کرتا ہے اور اسے ماں ڈانٹتی ڈپٹتی ہے یا مارتی ہے تو بچہ رو کے ماں کے پاس ہی آتا تو یہ وہ چیز ہے جو ماں کو اسے پیار کرنے پہ مجبور کرتی ہے اسے اٹھانے پہ مجبور کرتی ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ماں کی کے رحم سے بہت زیادہ ہے کوانٹٹی میں بھی اور کوالٹی میں بھی تو توبہ جو ہے it is the first means of turning to God and what God turns to you یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو وہ معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم طواب الرحیم بار بار قرآن مجید میں ذکر ہے اور یہ یہی بتانے کے لیے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ سو دفعہ استغفار تو سو دفعہ استغفار کے بارے میں ایک اور صحیح حدیث کا حوالہ دوں کہ یہاں کہا گیا کہ جس شخص نے سو دفعہ نیک نیتی سے استغفار کیا اس کے پچھلے سارے گنا دھل گئے اب آپ سوچیں کہ کتنی دیر لگتی ہے سو دفعہ استغفر اللہ کا نام تو اگر آپ کے پاس ایک تسبیح ہے سو دانوں کی اور اس پہ آپ استغفر اللہ کہتے ہیں تو سو دفعہ تو پانچ منٹ بھی نہیں لگتے اور جہاں نیک نیتی کی شرط ہے تو اس کو بھی پری آکوپیشن نہیں بنانا چاہیے ظاہر ہے کہ آپ جب بیٹھے ہیں اس نیت سے کہ آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے تو نیک نیتی تصور کر لیجیے کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ نہیں نہیں جی مجھ سے تو بہت ہی بڑے گناہ سرزد ہوئے ہیں سو دفعہ کہنے سے میرا کیا بنے لیکن یہ غلط بات ہے جو شخص اپنے گناہوں کے ہی سوچتا رہتا ہے وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتا یہ بھی ایک ٹریپ ہے یہ بھی ایک بیماری ہے تو اس بیماری سے نکلنے کے لیے بہت بہتر ہے کہ سو دفعہ استغفار کو ایک عادت بنا لیا جائے دن میں کم از کم ایک مرتبہ اگر آپ سو دفعہ استغفار پڑھ لیتے ہیں ایک تسبیح کر لیتے ہیں تو آپ کے پچھلے سارے گنا دھل جاتے ہیں اور اگر آپ اگلے دن پھر سو دفعہ استغفار کرتے ہیں تو ان دو دنوں کے درمیان جو چوبیس گھنٹے کا وقفہ ہے اس میں بھی کوئی لغزش کوئی غلطی کوئی گناہ کوئی خیال ایسا ہے تو وہ بھی دھل جاتا ہے تو یہ دیکھیے کتنی زیادہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہمارے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کیسا بھی گناہ کیوں نہ ہو توبہ سے ہم اسے دھو ڈالتے ہیں جیسے میل کچل صاف ہو جاتا ہے پتھیر سے ویسے ہی استغفار سے گناہ دھل جاتے ہیں اب next step in the treatment of the soul is صبر و شکر صبر سے کیا مراد صبر کو ہم عام طور پہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں patience but it is a lot more than patience اب دیکھیں انسان کو جسمانی بیماری بھی آ سکتی ہے کوئی دنیاوی تکلیف آ سکتی ہے کوئی مالی پریشانی آ سکتی ہے کوئی بھی چیز آ سکتی ہے لیکن as Muslim we believe that everything comes from Allah and because everything comes from Allah the best way in the first mean of dealing with it اب جیسے امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک طریقہ بتاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیشہ کوئی اسپرچل فارمولا بھی بتاتے اور وہ فارمولا یہاں پہ صبر کے لیے ایک بڑا انٹرسٹنگ فارمولا ہے عام طور پہ ہمارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جی جب کوئی انتقال کر جائے تو اسی وقت ہم کہتے ہیں ان راجعون یعنی بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں لیکن قرآن مجید میں ارشاد ہے اور امام غزالی اس کی طرف پوائنٹ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یہ بات کہ جب اللہ کے نیک لوگوں پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا انا و الہ راجون تو ایک طرح سے انسان جو ہے اپنے اوریجن کو یاد کرتا کہاں سے آیا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اس زمین اور لوٹ کے کہاں جانا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تو پھر یہ جو مصائب ہیں یہ پریشانیاں ہیں یہ جو بھی ظاہری تکلیفیں ہیں ان کی اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی اور پھر ایک اور آیت بھی ہے جس کا مجھے یقین ہے کہ سب اور اکثر مسلمانوں کو پتا ہے کہ ان اللہ کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو دشواری میں پریشانی میں حوصلہ ہار دینا ہمت ہار دینا جو ہے وہ غلط ہوگا مایوسی گناہ ہے اور اسی لیے صبر کی بات کی صبر کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں ہے یہاں پہ یہ میں تصحیح بھی کر دوں بعض لوگ جو ہے پریشانی آنے پہ کچھ نہ کرنے کو کاہلی کو اور سستی کو اس طرح سے اسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جناب میں تو صبر کر رہا ہوں دیٹ از ناٹ صبر صبر یہ ہے کہ آپ ثابت قدم رہے ہیں اپنے اعتقاد پہ اپنے ایمان پہ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے انبیاء کی زندگی میں اولیاء اللہ کی زندگی میں نیک لوگوں کی زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہتھیار نہیں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے بازو کا ایسا وقت آتا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں پاتے لیکن ایک امید جو ہے وہ ان کے دل میں ہوتی ہے رجاق کا ذکر ہم آگے چل کے کریں گے لیکن وہ جو ایک بنیادی اصول ہے کہ جناب مسائب آئے ہیں تو ان کے آگے ہتھیار نہیں ڈالنے صرف صبر کرنا ہے اب یہ صبر جو ہے یہاں پہ پیشنس سے کہیں زیادہ ہے this is more like perseverance this is more like persistence یعنی ثابت قدمی جو ہے وہ صبر کے ساتھ ساتھ ہے تو رشتہ وہی ہے آپ کا رستہ نہیں تبدیل کرنا اور یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس رستے پہ آپ چل رہے ہیں اگر آپ جو ہے اچھائی کے رستے پہ چل رہے ہیں یا اپنے لیے کوئی بہتری کرنا چاہ رہے ہیں یا رزق حلال کی جستجو میں آپ کو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے تو ثابت قدمی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلنی ہے اگر آپ نے اپنا رستہ چھوڑ دیا تو پھر یہ صبر نہیں ہے اور صبر کا مطلب انرجیٹک جو ہے وہ ریزسٹنس ہے اس کا مطلب سستی اور کاہلی ہرگز نہیں ہے دیکھیں بہت سے بزرگوں کی زندگیوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں ان کے حالات زندگی ہمیں معلوم ہے کہ جب مصائب ان کے رستے میں آئے تو انہوں نے اپنا نیکی کا رستہ اچھائی کا رستہ نہیں چھوڑا انہوں نے یہ جو ہے ہتھیار نہیں ڈالے حالات کے سامنے اور اسی کو صبر کہتے ہیں صبر جو ہے ٹھیک ہے بعض اوقات ہر دفعہ جو ہے آپ مصاحب کے ساتھ لڑ نہیں سکتے بعض اوقات ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ تکالیف آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں لیکن ایسی سچویشن میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور سستی اور کاہلی جو ہے وہ صبر نہیں ہے اس کا نام صبر نہیں ہرگز نہیں ہے بلکہ ثابت قدمی کا نام صبر ہے پرسسٹنس کا نام صبر ہے پرسیویرنس کا نام صبر ہے اچھا لیکن آپ دیکھیں گے ایک پیر ہے صبر اور شکر کا تو انسان میں بھی جو کوالٹیز ہیں جو یہ ٹریٹمنٹ کے فارمولاز ہیں یہ اسی طرح پیئرز میں ہیں کیونکہ انسان جیسے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اس زمین پہ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات اکثر پیئرز میں آتی ہیں جیسے رحمان اور رحیم ہے جیسے رزاق اور وہاب ہے ویسے ہی صبر اور شکر انسان کے لیے ساتھ ساتھ آتے ہیں صبر کے ساتھ شکر شکر سے کیا مراد ہے اب یہ ایک اہم مسئلہ ہے بہت لوگ صبر کی طرح شکر کو بھی مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ کوئی اچھی بات ہو جب انہیں کوئی خوشی ملے جب انہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے تو تب ہی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن یہاں غور کیجئے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ صبر اور شکر کا پیئر بنا رہے ہیں یعنی صرف صبر ہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر اب بات یہ بہت مزہ کا خیز لگتی ہے کئی لوگوں کو کہ جناب جیسے ایک صاحب فرمانے لگے کہ جی میری لاتے درد ہو رہا ہے تو تم کہنا کہو الحمد جی الحمدللہ تو یہ جو چیز ہے اس کو سمجھنے ضرورت ہے کہ بھئی ہاں آپ کی ٹانگ میں درد ہو رہا ہے اور اگر آپ اس وقت الحمد کہتے ہیں ایک پہلے تو صبر کا اظہار کریں اس کے بعد جب آپ شکر کا اظہار کر رہے ہیں کہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی تعریف جس نے مجھے یہ سالم ٹانگ تو دی درد اس میں بے شک ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالی کے فضل سے یہ ٹانگ میں استعمال تو کر سکتا ہوں تو الحمد کہنے کے بہت سے جواز بنیں گے آپ دیکھیے کہ آپ کتنی ہی تکالیف میں کیوں نہ ہو کیسی ہی مصیبتیں نہ آئی ہوں اللہ تعالی کے شکر کا ریزن ہر وقت موجود ہوگا تو بہت سے لوگ ہیں جو مصائب کے سامنے کہتے ہیں جی اللہ کا شکر جو ہے وہ صرف خوشیاں آنے پہ ادا کرنا چاہیے یہ غلط کانسیپٹ ہے حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ جو کہ اسپین کے ایک بہت بڑے مفکر اور صوفی گزرے ہیں مسلم اسپین کے دور کے انہوں نے اس طرح کچھ علماء سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ الحمد کب کب کہتے ہیں تو انہوں نے کہا جناب جب ہمیں کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو انہوں نے کہا یہ تو آپ کے شہر کے کتے بھی کرتے ہیں جب انہیں کھانا ملتا ہے تو وہ دم ہلاتے ہیں اور جب انہیں یہ نہیں ملتا تو وہ دم ہلانا بند کر دیتے ہیں تو آپ ان کتوں سے کیسے اچھے ہوئے تو مقصد اس مثال دینے کا ان کا یہ تھا کہ جناب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں ہم پہ تو ہر وقت ہیں اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اسی لیے الحمد جو ایک فارمولا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے اس کے ساتھ اس کی ایک ایکسٹینڈیڈ ورژن بھی ہے اس فارمولا کی اور وہ ہے الحمد للہ ہے اللہ کل حال یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر جیسا بھی حال اور کچھ نہیں تو زندگی تو ہے اور زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے تو اسی پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے تو صبر اور شکر ایک لازم و ملزوم پیر ہے ایک دوسرے کے لیے صبر کا اظہار جو ہے وہ شکر سے ہوتا ہے کیوں کیا آپ بتا رہے ہیں کہ جناب میں نے اللہ کی تعریف کسی حال میں بھی نہیں چھوڑی اور یہ صبر کی انتہا ہے شکر دراصل صبر کی انتہا ہے اسی لیے صبر اور شکر ایک پیر کی صورت میں سامنے آئے اور بعض اکثر لوگ جو ہیں وہ ترجمہ جب پڑھتے ہیں پرانے مجید کا تو صرف ترجمے پہ فوکس کر لیتے ہیں اور اصل کو اگنور کر دیتے الحمد للہ رب العالمین یہ وہ آیت ہے جو ہر رکت میں پڑھی جاتی اب الحمد للہ رب العالمین ہم زین میں اس کا اگر ترجمہ سوچیں تو یہی ہے کہ جناب تعریف اللہ کے لیے یا تمام تعریف اللہ کے لیے مختلف تراجم اس کے موجود لیکن جو اس میں اہم بات ہے وہ یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرنے کے ساتھ کہ تشکر کا پہلو موجود ہے اور اس تشکر کے پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم نے نماز کی ابتدا کر دی ہے ہم ایک دعا کرنے والے ہیں اور اس سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو شکر کے کلمات جو ہیں وہ الحمد کی صورت میں کیے جاتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس تعریف بیان کرنے سے مقصود جو ہے وہ تشکر ہے so that is the status of شکر آف گریٹیوڈ اور یہاں پہ یہ چیز بھی امام غزالی کہتے ہیں کہ جناب یہ شکر جو ہے اس میں پھر ایک اور ڈائمینشن بھی آتی ہے اور وہ انسانی ڈائمینشن اور وہ یہ ہے کہ انسان کا شکریہ ادا کرنا بھی سیکھو اگر کوئی انسان تمہارے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو اس کی جو ہے اچھائی کا جواب اچھائی سے دو اور یہ جو خوش اخلاقی ہے یہ جو شکریہ ادا کرنا ہے انسان کا یہ وہی شخص کرتا ہے جو اللہ تعالی کا بھی ہر وقت مشکور رہتا ہے تو اس کی ایک ہیومن ڈائمینشن بھی بتائی کہ انسان جو ہے جب وہ دوسروں کا شکریہ ادا کرنا سیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا رہتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنے نفس کی تربیت کر رہا ہے وہ اپنے ہمسائے سے بھی اچھا سلوک کر رہا ہے تو جس طرح ہر بیماری کا ایک اندرونی پہلو ہوتا ہے ایک باطنی پہلو ہوتا ہے اس کا ایک ظاہری پہلو بھی ہوتا ہے اب دیکھیں کہ اگر آپ اللہ کے شکر گزار ہو جائیں اور انسانوں کا شکریہ ادا کرنے والے بن جائیں تو آپ کے دشمن بھی کم ہو جائیں گے آپ کا حسد بھی کم ہو جائے گا آپ کا کینا بھی کم ہو جائے گا آپ کا غصہ بھی کم ہو جائے گا تو یہاں یہ پہلو بھی امام غزالی نے بہت تفصیل سے بیان کیا انفیکٹ ان کی جو کتاب ہے کیمیائی سعادت اس میں there are chapter upon chapter devoted to one of these treatment method but time doesn't allow me to deal with these issues in kind of ڈیتھ but I am hoping that you getting central message of Ghazali interesting اب یہاں خوف کی بات کی جائے کہ خوف کیا چیز خوف سے مراد ہم سب جانتے ہیں کہ جی کسی چیز سے ڈر لگتا ہے کسی چیز سے خوف آتا ہے کسی چیز کو دیکھ کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ خوف ہے لیکن خوف جو ہے وہ اللہ تعالی کا ہی ہونا چاہیے اور یہاں خوف جو ہے پھر کیا بنتا ہے ٹریٹمنٹ بن جاتا ہے خوف کو اکثر لوگ جو ہیں وہ بیماری سمجھتے ہیں لیکن خوف بیماری اس وقت ہوتا ہے جب دوسرے انسانوں کا خوف تو دوسرے انسانوں کی دہشت سے آپ مروب ہونا شروع ہو جائیں لیکن اللہ تعالی کا خوف جو ہے وہ تھراپیوٹک ہے it it it treats you you you heals cures خوف اللہ کا جو ہے ایک طرف آپ کے کردار کو بہتر بناتا آپ کو گناہ سے بچاتا گناہ سے بچتے جب آپ ہیں تو آپ اضطراب سے بچتے ہیں آپ پریشانی سے بچتے ہیں آپ تکلیف سے بچتے ہیں اور جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز سے ڈر لگے کسی دنیاوی چیز سے ڈر لگے شیطان سے ڈر لگے تو کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی کوئی خوف نہیں ہے کوئی ڈرانے والی چیز نہیں ہے اور کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے تو اللہ کا خوف جو ہے وہ تھراپیوٹک ہے سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے من خافا مقام ربی ہی جنتان بولے من خافا مقام ربی ہی جنتان کہ جو شخص اللہ تعالی کے آگے کھڑا ہوتے ہوئے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں اور بعض صوفیاء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو ماورائی جنت ہے ایک تو دوسری دنیا کی جنت ہے پہلی جنت جو ہے وہ شخص کی جو دنیا میں کیفیت ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بیان کی گئی یعنی ایک سکون ایک امن ایک پیس فور دا سول جس کی ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں وہ اللہ کے خوف سے پیدا ہوتا ہے اچھا لیکن اب یہ خوف جو ہے یہ مایوسی نہیں ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے سمجھنے کی جب میں نے آپ سے توبہ کی بات کی تھی تو اس میں یہ بات ایمفیسائز کی تھی کہ مایوسی نہیں رکھنی گناہوں پہ فوکس نہیں کرنا گناہوں سے بخشش پہ فوکس کرنا اسی طرح خوف کے عالم میں بھی اس شدید خوف کے عالم میں کہ میں تو اتنی غلطیوں کا مرتکب ہوا ہوں میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں اس پریشانی کو چھوڑ کے اللہ کا خوف پیدا کرنا اس کے ساتھ ساتھ رجا یعنی امید کس چیز کی امید اپنی بخشش کی امید اب دیکھیے کتنا خوبصورت پیر ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے جو آپ کو اچھا بننے پہ ایک طرح سے مجبور کر رہا ہے لیکن دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے امید ہے امید یہ ہے کہ اس خوف کی بنا پہ میری نجات ہو سکتی ہے میری بخشش ہو سکتی ہے اور یہ پھر اس امید سے ایک اور طرح کا سکون ایک اور طرح کا اطمینان پیدا ہوتا ہے جو ذہنی بیماریوں سے جن کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا ان سے نجات ملتی ہے مایوسی سے نجات ملتی ہے پریشانی سے نجات ملتی ہے تو یہ پیر جو ہے even though it seems to be pair of opposite صبر اور شکر میں تو پھر سملیرٹیز ہیں خوف اور رجا seem to be a pair of opposite but are not they deeply interlinked خوف اس حد تک کہ انسان اللہ تعالی کے ٹہر سے ڈرے خوف اس حد تک کہ وہ انسان کو سے روکے لیکن ساتھ ہی امید امید کس بات کی کہ اس خوف کے نتیجے میں میری بخشش ہو سکتی ہے مجھے جہنم کی آگ سے نجات مل سکتی ہے پناہ مل سکتی ہے اور اس دنیا کا جو اضطراب اور تشاویش میرے ذہن میں ہے ان سے چھٹکارا مل سکتا ہے تو خوف اور رجا کا پیر جو ہے آگے صبر اور شکر کے اگلے اسٹیپ کے طور پہ آتا ہے and then we have another pair فکر و زہد فکر کیا ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہم عام طور پہ کہتے ہیں فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جو سڑکوں پہ مانگتا پھرتا فکر یہ ہرگز نہیں فکر کی بھی بہت سی سب کیٹیگریز ہیں اور ان میں سے ایک تو اسٹیج ہے کنات کی کنات کیا ہوتی ہے کہ جو کچھ اللہ سے ملا ہے اسے بہت خوشی سے قبول کیجیے اور پھر توکل یعنی اپنا وکیل جو ہے وہ اللہ کو بنائیے اب یہ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے توکل جو لفظ ہے وہ وکالت اور وکیل سے ہی نکلا ہم دنیاوی وکیل بناتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہماری جو ہے کوئی ریپرزینٹیشن کرے لیکن توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری وکالت کرے تو جب اللہ تعالیٰ ہمارا وکیل ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کسی اور وکیل کی ضرورت نہیں رہتی یہ ہے توکل اور یہ فقر کی ہائر فارم ہے ہے ایک طرف طرف کنات دوسری توکل ہے تو یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فقر کا مطلب پھٹے پرانے کپڑے پہننا نہیں فقر کا مطلب لوگوں کے آگے دستے سوال بلند کرنا نہیں بلکہ فقر کا مطلب ہے ایک طرف کنات دوسری طرف توکل اور فکر کے ساتھ دوسری ٹریٹمنٹ جو ان ڈیزیز کی ہے وہ ہے زہد یعنی عبادت گزاری یعنی پرہیزگاری تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پریئرز دی ہیں جو نمازیں دی ہیں جو وظائف دی ہیں جو تسبیحات دی ہیں جو عبادات دی ہیں ان کی طرف جانا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس سے یہ وہ زہد ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے چاہے نماز میں کرتا ہے چاہے اس کے بعد کرتا ہے نمازوں کے دوران کرتا ہے وظائف کی صورت میں کرتا ہے تسبیحات کی صورت میں کرتا ہے زہد جو ہے ان باقی تمام بیماریوں کو ختم کرتا چلا جاتا ہے انسان کو ہیل کرتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے یہ وہ نام ہے جس کے ساتھ رحمان الرحیم کی بات ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے جو ہیں وہ زاہد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر چاہے دل میں ہو چاہے بلند آواز میں ہو چاہے نماز کی شکل میں ہو چاہے قرآن مجید کی تلاوت کی شکل میں ہو چاہے مجالس ذکر میں ہو چاہے خلوت میں ہو ہے اور یہ وہ زہد ہے جو بڑی سے بڑی بیماری کو ہیل کر دیتا ہے بڑی سے بڑی پریشانی کو ختم کر دیتا ہے تو فقر اس کا دنیاوی پہلو ہے in terms of contentment and resignation surrender ہے اللہ تعالی کے آگے بالکل اللہ تعالیٰ کے آگے سرینڈر ہے دنیا کے آگے نہیں اللہ تعالیٰ کے آگے سرینڈر ہے فقر اور کنٹینٹمنٹ بھی ہے ساتھ ساتھ اس پہ اطمینان ہے اور زہد کیا ہے انرجیٹک ایکشن انرجیٹک ایکشن جس میں کہ انسان اللہ کا نام بار بار لے کے اپنے نفس کی تخہیر آف نیت و اخلاص نیت کیا کہ جناب ہر وقت کسی اچھے کام کی نیت آپ میں ہونی چاہیے کیوں کہ ان عمل امال و بن نیت ہو سکتا ہے وہ عمل آپ سے ہو سکے نہ ہو سکے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں اس کا اچھا نتیجہ نکلے نہ نکلے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں لیکن اگر آپ نے ہر وقت یہ نیت ذہن میں رکھی ہے کہ جناب میں نے اب ایک کوئی اچھا کام کرنا ہے اسی ابھی جو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کا ذکر بھی تو اچھا کام اور جیسے حدیث ہے کہ افضل العمال ذکر اللہ کہ تمام اعمال میں سب سے اچھا اللہ کا ذکر ہے تو اس کی جو نیت کر لینا ہی ہے وہ ہمارے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتا اور نیت کے ساتھ اخلاص اب اخلاص ایک ایسی چیز ہے جس کو میرے خیال میں بہت کم لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اخلاص کا مطلب ہوتا ہے خلوص اچھا لیکن خلوص کا کیا مطلب ہوتا لوگ کہتے ہیں جی سنسیریٹی تو ایک لفظ کے مقابلے میں دوسرا لفظ پھینکتے چلے جاتے ہیں لیکن اخلاص لفظ جو ہے اسے سمجھنے کے لیے اس کی روٹ کو سمجھنا ضروری ہے اور وہ خالص سے نکلے تو اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کا عمل جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے اگر ملاوٹ آ گئی تو جناب مجھے اسے دنیا میں شہرت ملے ترقی ملے فلاں چیز ملے یہ چیز ملے وہ ترقی ملے وہ اچھائی ملے تو وہ اخلاص نہیں رہتا پھر اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے تو اخلاص کا مطلب ہے خالصتاً اللہ کے لیے جو آپ کی نیت ہے اسی لیے نیت اور اخلاص کا پیر بنا دیا گیا یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے ہر عمل پھر کیا ہوتا ہے جو ذہن میں پریشانیاں بیماریاں تکلیفیں ہرس تما بخل جو تکبر ریا یہ ساری چیزیں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب اخلاص آ جاتا اور اسی لیے سورہ اخلاص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب تین دفعہ پڑھ لینے پر ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے کیوں کہ اس میں کل اللہ احد کے ذریعے یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ ایک ہے اس کی وادانیت کی بات ہوئی ہے تو اس لیے ہر عمل جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے اس کا کوئی شریک نہیں ہے کا کوئی بیٹا نہیں ہے اسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ عمل کرے تو صرف اور صرف خدا کے لیے کرے خالص اللہ کے لیے کرے یہی خلوص ہے اور یہی اخلاص ہے اور یہی سنسیریٹی ہے نا one other pair they talk about is محاسبہ و مراقبہ محاسبہ کیا ہے جیسے میں نے نفس اللوامہ کی جب بات کی تھی تو کہا تھا کہ جناب یہ نفس آپ کو ملامت کرتا ہے یا نفس آپ کو آپ کا محاسبہ کرتا ہے تو اسی طرح اپنا کانسٹنٹ محاسبہ کرنا یعنی اب آپ اخلاص کی اسٹیج پہ آ گئے ہیں تو پھر بھی اپنا ہر وقت محاسبہ کرتے رہنا کہ کیا واقعی اخلاص سے کر رہا ہوں کیا میں واقعی اچھی نیت سے کر رہا ہوں کیا اس میں ریا کا کوئی پہلو تو نہیں ہے کیا اس میں کوئی اپنی بڑائی تو مقصود نہیں اور مراقبہ یعنی میڈیٹیشن میڈیٹیشن کیا ہے اپنے آپ کو اسٹیٹ میں لے آنا اس حال میں پہنچ جانا کہ آپ اپنے جو تقلی یا فکری چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لیں اور اس میں فوکس کریں سو مراقبہ is a process of focusing اور سینٹرنگ مراقبے میں کیا ہوتا ہے مثلاً بعض صوفیہ جو ہیں وہ موت کا مراقبہ کرتے ہیں امام غزالی جو ہیں وہ اکثر کہتے تھے کہ جناب ہرس اور تما اور بخل کا علاج یہ ہے کہ موت کا مراقبہ کرو اور موت کے بارے میں بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں لیکن موت کا مراقبہ کیا ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ قبر میں ہیں اور آپ کی لاش کو کیڑے کھا رہے ہیں تو جب یہ مراقبہ انسان کرتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے اسے احساس ہو جاتا ہے کہ دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کی کوئی زیادہ پرماننٹ حیثیت نہیں ہے in the end everybody is going to die پھر لیکن مراقبے میں چونکہ ایک چیز پہ فوکس ہوتا ہے تفکر کا حکم ہے یہاں پہ دیکھیں پیر کوئی نہیں ہے تفکر بذات خود ایک کمپلیٹ کیٹیگری ہے اور یہ تفکر یعنی سوچنا اللہ تعالیٰ کی جو ہم پہ نعمتیں ہیں جو رحمتیں ہیں جو اس کائنات کا پورا ایک نظام ہے اس کے بارے میں سوچنا اسے سمجھنے کی کوشش کرنا اس کی تدابیر کو دیکھنا اس کے لاس آف نیچر کو سمجھنے کی کوشش کرنا علم کے ذریعے اس کے بارے میں مزید سوچ بچار کرنا پھر توحید اور توکل کا پیر جیسے میں نے آپ سے بھی پہلے عرض کیا تھا فقر میں توکل کا پہلو ہے لیکن توحید اور توکل جو ہے وہ پھر ایک پیر کی صورت میں ہے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے اور اس وحدانیت میں اللہ ہی کو وکیل بنایا جا رہا ہے اللہ ہی کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے اور پھر ان سب سے اوپر ایک اور سٹیج ہے وہ ہے شوق و محبت کہ اللہ سے صرف ڈرنا ہی نہیں ہے اللہ تعالی کی محبت میں تیزی سے انرجی سے انتھوزیازم سے حرکت کرنا جیسے ایک انسان اپنے محبوب کی طرف جاتا ہے تو یہ شوق اور محبت کا پیڑ جو ہے یہ ایسنس ہے اسلام کا اور یہ تمام بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھونکتا ہے اور اسی طرح جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ تھنکنگ اباؤٹ ڈیتھ اینڈ آخرت اپنی قبر کو یاد رکھنا اپنی موت کو یاد رکھنا اور آخرت کو یاد رکھنا that can heal the worst of disease the most terrible of mental difficulties and anxieties thank you